قیادت کے آداب اسلامی جماعت کی قیادت اور رہنمائی کے لیے ایسے شخص کو منتخب کیجیے جو خدا ترسی اور پرہیزگاری میں سب سے بڑا ہوا ہو دین میں بزرگی اور بڑائی کا معیار نہ مال و دولت ہے نہ خاندان بلکہ دین میں وہی شخص سب سے افضل ہے جب سے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے قرآن کا ارشاد ہے اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے تاکہ تم باہم پہچانے جاؤ بلا شبہ خدا کے نزدیک تم سب میں زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو تم سب میں زیادہ متفقی اور پرزگار ہے قیادت کے انتخاب کو ایک خالص دینی فریضہ سمجھیے اور اپنی رائے کو خدا کی امانت سمجھتے ہوئے صرف اسی شخص کے حق میں استعمال کیجیے جس کو آپ واقعی اس بارے گراہ کو اٹھانے اور اس کا حق ادا کرنے کے لائق سمجھتے ہوں خدا کا ارشاد ہے ان ان اللہ یامرکم الامانات الى بلا شبہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتیں انہی کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں یہ ایک اصولی اور جامع ہدایت ہے جو ہر طرح کی امانتوں پر حاوی ہے اور سلسلہ بیان میں امانتوں سے مراد اسلامی جماعت کی ذمہ داریاں ہیں یعنی اسلامی جماعت کی قیادت اور رہنمائی کے لیے اپنی رائے اور پسند کی امانت اسی اہل تش شخص کے حوالے کیجیے جو واقعی اس بارے امانت کو اٹھانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو اس معاملے میں جانبداری یا بیجا رواداری اور اسی طرح کے دوسرے عوامل سے متاثر ہو کر رائے دینا خیانت ہے جس سے مومن کا دامن پاک ہونا چاہیے اگر آپ مسلمانوں کی جماعت کی ذمہ داری سنبھالیں تو اپنے فرائض کو پورا پورا شعور رکھیے اور کامل دیانت محنت احساس ذمہ داری اور تندہی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی امور کا ذمہ دار ہو اور وہ ان کے ساتھ خیانت کرے تو خدا اس پر جنت حرام کر دے گا اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس شخص نے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کی ذمہ داری قبول کی پھر اس نے ان کے ساتھ خیر خواہی نہ کی اور ان کے کام انجام دینے میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں تھکایا جس طرح وہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے خود کو تھکاتا ہے تو خدا اس شخص کو منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا اپنے معمورین کے ساتھ نرمی شفقت انصاف اور برد باری کا برتاؤ کیجیے تاکہ وہ کھلے دل سے آپ کے ساتھ تعاون کریں اور خدا آپ کی جماعت کو اپنے دین کی کچھ خدمت کرنے کی توفیق بخشے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا گیا ہے یہ خدا کی رحمت ہی تو ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے انتہائی نرم دل ہیں ورنہ اگر کہیں آپ سخت مزاج اور سخت گیر ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے اور آپ کو تاکید کی گئی ہے اور آپ اپنے شفقت کے بازو پھیلا دیجئے ان مومنوں کے لیے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں حضرت عمر بن قطاب نے ایک بار تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگوں ہمارا تم پر حق ہے کہ پیٹ پیچھے ہماری مخلصانہ خیر خواہی کرو اور نیکی کے امور میں ہماری مدد کرو پھر ارشاد فرمایا اے حکومت کے ذمہ داروں سربراہ کی برد باری اور نرمی سے زیادہ نفع بخش اور خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور کوئی برد باری نہیں ہے اسی طرح سربراہ کی ناسمجھی اور جذباتیت اور بے سوچے سمجھے کام سے زیادہ نقصان دہ اور ناپسندہ کوئی دوسری نادانی اور بد سلیقگی نہیں ہے اپنے رفقا کی اہمیت کو محسوس کیجیے ان کے جذبات کا احترام کیجیے ان کی ضرورتوں کا احساس کیجیے اور ان کے ساتھ ایسا برادرانہ سلوک کیجیے کہ وہ آپ کو اپنا سب سے بڑا خیر خواہ سمجھے حضرت مالک بن ویرس کہتے ہیں ایک بار ہم کچھ ہم عمر نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کے لیے پہنچے اور ہم آپ کی خدمت میں بیس رات تک رہے واقعی خدا کے رسول انتہائی نرم دل اور رحیم تھے جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمیں گھر والوں کی یاد ستا رہی ہے تو ہم سے پوچھنے لگے کہ تم لوگ اپنے پیچھے گھر میں کن کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو ہم نے تفصیل بتائی تو فرمایا اچھا تو اب تم لوگ اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور انہی کے ساتھ رہو اور جو کچھ تم نے سیکھا ہے ان کو سکھاؤ اور انہیں نیک باتوں کی تلخین کرو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے دے اور جو تم میں علم و کردار کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہو وہ نماز پڑھائے اپنے رفقا کی قدر کیجیے اور انہی کو اپنا اصل سرمایہ سمجھتے ہوئے پوری تندہی اور دل سوزی کے ساتھ ان کی تربیت کیجیے ان کو نادار اور مفلس سمجھ کر ان لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیے جن کو خدا نے دنیاوی شان و شوکت اور مال و اسباب دے کر ڈھیل دی ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کی میت اور افاقت پر مطمئن رکھیے جو اپنے رب کی رضا کی طالب بن کر صبح شام اس کو پکارتے رہتے ہیں اور ان کو نظر انداز کر کے دنیاوی شان و شوکت کی طلب میں اپنی نگاہیں نہ دوڑائیے در حقیقت دینی جماعت کا اصل سرمایہ وہی لوگ ہیں جو تن من دھن سے دین کی تبلیغ و اشاعت میں لگ گئے ہیں جماعت کے قائد کا فرض ہے کہ ان کی اہمیت کا احساس کرے اور اپنی ساری توجہ انہی کی تربیت اور تیاری پر مرکوز رکھے جماعت کے سارے اہم کام رفقا کے مشوروں سے طے کیجیے اور انجام دیجیے اور رفقا کے مخلصانہ مشوروں سے فائدہ اٹھا کر جماعت کے کاموں سے ان کا لگاؤ اور شغف بڑھائیے مومنوں کی صفت خدا نے یہ بھی بیان کی ہے کہ ان کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں امر امرحم شورا بین اور ان کے معاملات باہمی مشوروں سے طے پاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی ہے کہ خاص معاملات میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجیے وہ شاور ہوں فی المر اور خاص معاملے میں ان سے مشورہ کیجیے جماعتی معاملات میں ہمیشہ فراغ دلی اور ایثار سے کام لیجیے اپنے اور اپنے گھر والوں کو کسی معاملے میں ترجیح نہ دیجیے بلکہ ہمیشہ اثار اور فیاضی کا برتاؤ کیجیے تاکہ رفقہ خوش دلی کے ساتھ ہر قربانی دینے کے لیے پیش پیش رہیں اور ان میں جماعت سے بد دلی اور بے تعلقی نہ پیدا ہو اور نہ خود غرضی اور مطلب براری کے جذبات ابھرنے پائیں حضرت ابابکر صدیق نے ایک بار حضرت عمر سے کہا اے خطاب کے بیٹے میں نے مسلمانوں پر تمہیں اس لیے منتخب کیا ہے کہ تم ان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کرو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے تم نے دیکھا ہے کہ نبی کس طرح ہم کو اپنے اوپر اور ہمارے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کو جو کچھ آپ کی طرف سے ملتا اس میں سے کچھ بچ جاتا تو وہ ہم نبی کے گھر والوں کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے جانبداری اور خوش پروری سے ہمیشہ بچتے رہیے اور بیجا مروت اور رواداری سے بھی پرہیز کیجیے حضرت یزید بن سفیان کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے مجھے سپاہ سالار بنا کر شام کی طرف روانہ کیا تو اس وقت یہ نصیحت فرمائی اے تمہارے کچھ عزیز اور رشتہ دار ہیں ہو سکتا ہے کہ تم ان کو کچھ ذمہ داریاں دینے میں ترجیح دینے لگو تمہارے لیے میرے نزدیک سب سے زیادہ اندیشے اور خوف کی بات یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی امور کا ذمہ دار ہو اور وہ مسلمانوں پر کسی کو محض رشتہ داری کی بنا پر یا محض دوستی کی وجہ سے حکمران بنائے تو خدا اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول نہ کرے گا یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دے گا جماعت کے نظم کو زیادہ مضبوط رکھنے کی کوشش کیجیے اور کبھی اس معاملے میں بے نرمی اور ڈھیل سے کام نہ لیجیے خدا کا ارشاد ہے تو جب وہ اپنے کسی خاص کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیا کریں اور ان لوگوں کے حق میں خدا سے استغفار کیا کریں یعنی جب جماعت کے رفقہ کسی اجتماعی ضرورت کے لیے جمع ہوں اور پھر بعض لوگ اپنی نجی ضرورت اور معذوریوں کی وجہ سے اجازت مانگنے لگیں تو سربراہ جماعت کا فرض ہے کہ وہ نصب جماعت کی اہمیت کے پیش نظر صرف انہی لوگوں کو اجازت دے جن کی ضرورت واقعی اجتماعی دینی کام کے مقابلے میں زیادہ قابل ترجیح ہو یا جن کی معذوری واقعی شرعی معذوری ہو اور اس کا قبول کرنا ضروری ہو